رسول کریم اما بال قلب سمیر بن من عالم ردیم بسم اللہ رحمٰن الرحیم ببلحد اللہ السمت ولم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج پچیس تاریخ روز بدھ پچیس ایک دو ہزار چھ کو بریلویوں کے ساتھ عقائد پر شروع ہونا تھی ہم نے یہ ثابت کرنا تھا کہ اور استاد ہیں اللہ کے بھی اور اس کے رسول کے بھی اچھا۔ اور بریلویوں نے یہی کچھ اہل حدیث کے بارے میں ثابت کرنا تھا اور یہ بہترین موقع تھا کہ ثابت کیا جائے کہ کون گستاخ ہے کون موضوع بڑا بہترین تھا لیکن بریلویوں کو کیونکہ کے پتا تھا کہ ہمارے کفریہ عقائد جو کتابوں میں موجود ہیں اور جن کو ہم مانتے ہیں وہ بیان کیے جائیں گے اور لوگوں کو پتہ لگ جائے گا لہذا انہوں نے راہ فرار اختیار کی یہ کہتے ہوئے کہ ہم مناظرہ جناب محترم قاضی عبدالرشید صاحب سے ہی کریں گے حالانکہ شرائط مناظرہ میں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس میں کہیں بھی کسی مناظر کا نام نہیں ہے کہ کون مناظرہ کرے گا تو ان کی اسی بحث پر چونکہ ان کو پتا تھا کہ قاضی صاحب بیمار ہیں ان کا گلا خراب ہے وہ گفتگو کرنے کے قابل نہیں ہے لہذا وہ اسی کو اسی پر زور ڈالتے ہوئے کہ کسی طریقے سے قاضی صاحب کی بیماری سے فائدہ اٹھایا جائے اور اپنے درائر پیش کیے جائیں اور قاضی صاحب چونکہ بیمار ہیں لہذا وہ بول نہیں سکیں گے تو ہم کہیں گے کہ ہم نے اپنی بات ثابت کر ہے حالانکہ آپ یہ شرائط کی فوٹو دیکھیں کہ اس میں مناظر کی جگہ آگے خالی ہے کہ اور اسی لیے انہوں نے شروع میں ہی یہ بات کہی تھی کہ آپ اپنے مناظر کا اعلان کریں اس کا معنی یہ تھا کہ یہ پہلے طے شدہ نہیں ہے تو انہوں نے میں سید طالب الرحمان بول رہا ہوں میرے ساتھ مناظرہ کرنے سے انکار کر دیا چلے مناظرہ تو نہیں ہوا لیکن ہم ان کے وہ کفری عقائد جو ان کی کتابوں میں موجود ہیں اہل حدیث کی ہمیشہ سے یہ بدقسمتی رہی ہے کہ یہ رب الدین آمین اور صورت فاتحہ پر گفتگو کرتا رہا ہے حالانکہ جو آدمی مشرق اور کافر ہے اس سے صورت فاتحہ آمین اور رب الدین پر گفتگو نہیں کرنی چاہیے بلکہ ان کے عقائد پر گفتگو کرنا چاہیے اور ان کو کہنا چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کریں آپ تو مشرق اور کافر ہیں تو ہم آپ سب سے پہلے جو ایمان ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا آمن تو بلّہ اللہ پر ایمان لانا اور اسی طریقے سے انبیاء پر ایمان لانا کتابوں پر ایمان لانا رسولوں پر ایمان لانا ملائکہ پر ایمان لانا یہ ایمان کی چیز ہے سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بات بیان کریں گے کہ ان کے ان کا اللہ تعالیٰ پر ایمان ایمان نہیں ہے وہ اس عقیدے کے قائل ہیں جس عقیدے کے قائل دیوبندی بھی ہیں وہ وقت الوجود کا عقیدہ جو دیوبندیوں اور بریلویوں کا مشترکہ عقیدہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ مختلف شکلوں میں آیا ہے مختلف صورتوں میں آیا ہے مثلا سب سے پہلے میں وحدت الوجود کے بارے میں ہی ملفوظات سے یہ حوالہ بیان کرنے لگا ہوں کہ ملفوظات میں احمد رضا خان صاحب سے پوچھا جاتا ہے صفحہ نمبر تریپن ہے حضور وحدت الوجود کسے کہتے ہیں ارشاد وجود ایک اور موجود ایک ہے باقی سب اس کے ذل ہیں یعنی باقی سب اس کے پرتو ہیں یہ عقیدہ بریلیوں کا عقیدہ ہے جس میں اللہ تعالی کے بارے میں یہ یہ ہمارے پاس کتاب ہے ملفوظات امر رضا خان صاحب کی سفا نمبر اس کا چھپن ہے ایک سو دس جس پر یہ عبارت آپ پڑھ سکتے ہیں کہ وحد الوجود کا کیا معنی ہے ارشاد وجود ہستی بزاد واجب تعالیٰ کے لیے ہے اس کے سوا جتنی موجودات ہیں اس کی ضد پر قو ہے تو حقیقت وجود ایک ہی ٹھہرا ہے صفحہ نمبر ایک سو دس پر وہی عبارت جو میں نے اس سے پہلے بیان کی تھی کہ حضور وحدت الوجود کسے کہتے ہیں ارشاد وجود ایک اور موجود ایک ہے باقی سب اس کے دل یہ ہے اس کی جو آپ دیکھ لیں اسی کی ایک اور مثال میں فوائد فریدیا سے دیتا ہوں یہ فوائد فریدیا میں سفر نمبر اکاسی ہے فوائد فریدیا سفر نمبر اکاسی اس میں یہ عبارت موجود ہے سفر نمبر اکاسی نکالیں یہ عبارت موجود ہے کہ نسارا نسارا اس سبب سے گمراہ ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو تین میں متعین کر دیا اگر اس کو ہر جگہ جانے تو کوئی گمراہی نہیں سب نمبر اکاسی پر کہ نسارا اس سبب سے گمراہ ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو تین میں متعین کر دیا اگر اس کو ہر جگہ جانے تو کوئی گمراہی نہیں یعنی یہ کہنا کہ اللہ تین ہے تو یہ تو گمراہی ہے لیکن ہر ایک کو اللہ ماننا یہ گمراہی نہیں ہے یہ کتاب ہے خواجہ غلام فرید کی جس کو مانتے ہیں تمام کے تمام بریلوی اب آئیے ہم دیوان محمدی کی طرف آتے ہیں جو محمد یاد فریدی نے لکھی ہے جس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ سلطان کاملین حجت العارفین عبد النبی المختار حضرت خواجہ محمد یار فریدی یہ اس کا فوٹو ہے اس کتاب کا سفر نمبر ایک سو چھتیس ہے سفا ایک سو چھتیس پر کہتے ہیں سورت رحمان ہے تصویر میرے پیر کی اللہ القرآن قرآن ہے تقریر میرے پیر کی یعنی میرے پیر کی جو سورت ہے تصویر ہے وہ اصل میں صورت رحمان ہے اس کے سفر نمبر ایک سو سینتیس پر کہتے ہیں کیا خدا کی شان ہے یا خود خدا ہے جلوہ گر ملتی ہے اللہ سے تصویر میرے پیر اس سے بڑا کفر کائنات میں اور کوئی نہیں ہے کہ پیر کو صورت رحمان قرار دیا جائے اور کہا جائے کہ میرے پیر کی تصویر اللہ تعالیٰ سے ملتی ہے صفحہ نمبر ایک سو سینتیس کے بعد اب آپ آئیے صفحہ نمبر ایک سو تینتیس پر کہتے ہیں خدا کی پاک صورت کو محمد میر کہتے ہیں محمد بے ضرورت کو خدا یا پیر کہتے ہیں ان کے ہاں خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور پیر بھی یہ اللہ کی ایک صورت ہے اب آئیے سبا نمبر ایک سو سینتالیس پر اسی کتاب کی سبا نمبر ایک سو سینتالیس پر کہتے ہیں کہوں کیا عشق میں یارو کہ کیا معلوم ہوتا ہے بہر صورت بہر مورت خدا معلوم ہوتا ہے یعنی ہر صورت اور ہر مورت خدا معلوم ہوتا ہے خدا کہتے ہیں جس کو مصطفیٰ معلوم ہوتا ہے جسے کہتے ہیں بندہ خود خدا معلوم ہوتا ہے آئیے اب اس کے صفحہ نمبر ایک سو اکاون پر سفا نمبر ایک سو اکاون پر ہے محمد مصطفیٰ محشر میں تاہا بن کے نکلیں گے اٹھا کر مین کا پردہ ویدا بن کے نکلیں گے حقیقت جن کی مشکل تھی تماشا بن کے نکلیں گے جسے کہتے ہیں بندہ انہو اللہ بن کے نکلیں گے بجاتے تھے جو انی اب کی بنسری ہر دم خدا کے عرش پر انی ان اللہ بن کے نکلیں گے جو انی اب تو کہا کرتے تھے دنیا میں عرش پر انی اللہ بن کے نکلیں گے لباس آدمی پہنا جہان آدمی سمجھا مزمل بن کے آئے تھے تجلی بن کے نکلیں گے بشر کے رنگ میں بے رنگ ہی کا جلوہ پنہا تھا بشر کے رنگ والے سب اللہ بن کے نکلیں گے رسولوں کے نبیوں کے قیامت میں حکومت سے وہ مالک بن کے نکلیں گے وہ مولا بن کے نکلیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں اللہ بنا دیا گیا ہے اس مصنف نے آئیے سب نمبر ایک سو چون پر لکھتے ہیں احمد احد میں فرق نہیں ہے محمد خوشاد یار رکھتے ہیں ایمان نئے نئے احمد اور احد میں کوئی فرق نہیں ان کے نزدیک اشاک یاد رکھتے ہیں ہے نئے اس کے سفر نمبر ایک سو چھپن پر وہ شعر موجود ہے جس شعر کو دیوبندیوں نے لکھ کر احمد سعید کاظمی کو لکھا اور احمد سعید کاظمی نے اس شعر کا جواب دیا دیوبندیوں کو وہ شعر ہے گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا پھر تو سمجھو کہ مسلمان ہے دغاباز نہیں اب یہ شعر جس کو بھیجا جا رہا ہے وہ ہے رضالی زماں علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ علیہ جو ان کے نزدیک بہت اونچا مقام رکھتے ہیں کہ حضرت اگر یہ شیر کے گھر محمد نے محمد کو خدا مان لیا یہ تو کفر ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر یہ کفر ہے تو بریلوی بھی اور دیوبندی بھی یہ دونوں کے دونوں کافر ہیں یہ مقدمہ جو ہے جو اسی کتاب دیوان محمدی کے ساتھ چھپا ہے سفر نمبر چوبیس سے لے کر سفا نمبر ستائیس تک یہ موجود ہے وہ شیر ہے کہ اگر محمد نے محمد کو خدا مان لیا پھر تو سمجھو کہ مسلمان ہے باز نہیں اب یہ جو احمد سعید صاحب ہیں بلکہ آسمانی میں ان کی تعریف ان کی تعریف کرتے ہیں النجدیت کے مصنف جو البریلویت کا جواب ہے اس کے اندر یعنی ان کی تعریف بیان کی جاتی ہے کہ ان کا مقام کتنا اونچا مقام ہے سفا نمبر یہ ہے النجدیت مفتی غلام فرید ہزاروی کی جو مت چکا ہے اس کے سفا نمبر چونتیس اور ایک سو تراسی پر یہ عبادت موجود ہے جس میں انہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ امام اہل سنت غزالی زمان راضی دورہ علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ یعنی یہ مقام ہے اس شخص کا احمد سعید کاظمی کا ان کے نزدیک کہ یہ غزالی زمان ہے راضی دورہ ہے اسی طرح صفحہ نمبر ایک سو تراسی پر بھی ان کے القابات ملاحظہ فرمائیے کہتے ہیں کہ امام اہل سنت بہتی وقت غزالی زمان راضی دوران علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کا آدمی رحمت اللہ علیہ یہ ہے وہ عبارت جس سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ان کا مقام کوئی ایسا کم درجے کا مقام نہیں تھا بلکہ یہ بہت اونچے درجے کے عالم ہیں ان کے نزدیک اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر محمد نے محمد کو خدا مان لیا یعنی یہاں محمد یار فریدی جو اس کتاب کا مصنف ہے بابا فرید کا جانشین ہے جس کی یہ تصویر بھی ساتھ انہوں نے اس کتاب کے شروع میں لگائی ہے یہ ہے محمد یار فریدی جس کی تصویر اس کتاب کے شروع میں لگائی گئی ہے اس کے صفحہ نمبر ایک سو چھپن پر محمد یار فریدی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مانتے ہیں پھر تو مسلمان ہیں دار آباد ہے تو یہ ہے ان کی توحید کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ماننے والے ہیں اب آئیے یہ تو اشعار تھے کچھ اردو کے اور کچھ اشعار سرائکی زبان میں بھی اس میں موجود ہیں آئیے سفر نمبر ایک سو چھیاسٹھ پر جس میں بعض اردو کے اشعار ہیں لکھتے ہیں کلام ناس میں آیا تو دیکھا اور پہچانا محمد مصطفیٰ یعنی خدا مٹن کی گلیوں مٹن کی گلیوں میں محمد مصطفیٰ ہیں لیکن ہے خدا کہتے ہیں خدا کو ہم نے دیکھا ہے صدا مٹھن کی گلیوں میں خدا پہ پردہ ہے جلوا نما مٹھن کی گلیوں میں فرید پاک کی صورت میں بے صورت کا جلوہ ہے بے صورت کا معنی ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر فرید پاک کی صورت میں بے صورت کا جلوہ ہے تو بے رنگی میں آ صورت مٹا مٹھن کی گلیوں میں احد احمد ہے لیکن میم کے پردے میں آیا ہے پہن کر یا کا پردہ پرتا مٹھن کی گلیوں میں وہی جلوہ جو پارا پر ہوا احمد کی صورت میں اسی جلوے کو پھر گریاں کیا مٹھن کی گلیوں میں یہ ہے ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کہ جو مٹن کی گلیوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہے لیکن فرید جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی صورت میں ہے تو یہ تمام کے تمام مٹھن کی گلیوں میں پھر رہے ہیں آئیے اس سے آگے سفا نمبر ایک سو تراسی جو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کچھ کی اشعار ہیں جس میں یہی کچھ بتلایا گیا ہے کہتے ہیں محمد دی صورت ہے صورت خدا دی میرے دل تو نقشہ مٹا کو ہی نہیں سکتا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اصل میں صورت خدا کی ہے جو جس کا نقشہ میرے دل سے مٹایا نہیں جا سکتا آئیے اب سبھا نمبر دو سو چار پر ان کی یہ کفری عبارت موجود ہے کہتے ہیں خدا آ کا جگ ڈر دے جدا آ کا دل مر دے سفا آ کا حق کر دے خدا آ کا جگ ڈر دے یعنی اگر یہ کہوں میں نبی کو کہ یہ خدا ہے تو پھر لوگوں سے ڈر لگتا ہے جدا آخان کا دل مر دے اگر یہ کہوں کہ نبی اور اللہ جو ہے وہ جدا جدا ہے تو دل مرتا ہے تو ان کے نزدیک نبی اور اللہ بالکل ایک ہی ہیں اسی لیے کہتے ہیں بشری ویز سفر نمبر دو سو پانچ پر بشری ویز ہٹا کر آیا آہد اوہا احمد سٹوایا اپنے ملک کو آپس آیا شہنشاہ بندے بندین یعنی بشری ویس وٹا کے آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر کی بشر کی حالت میں یعنی دنیا میں ایک پردہ پہن کر آئے ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشری لباس میں آئے ہیں پردہ پہن کر آئے ہیں لیکن ہے کیا احد اوہا احمد سٹوایا کہ جو احد تھا اللہ تھا اس کو احمد سٹوایا یعنی وہ اللہ تھا اور اس نے اپنا نام احمد رکھ لیا اب سوال نمبر دو سو سات پر کہتے ہیں اتھا خود اب سڈویں دے اتھا حق نال ملوے دے دماغ کچھ کر دیں دے ہے الٹی چال کیا کچھ نہیں یعنی اتھا خود ابد سڈویں دے کہ یہاں دنیا میں اپنے آپ کو انی کہتا ہے کہ اب تو ہوا رسول ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں لیکن وہ کہتا ہے اتھا حق نال ملویں دے کہ جا کر عرش پر اللہ کے ساتھ مل جاتا ہے دماغ کو چمک کرنے دے الٹی چال کیا پوچھ دی کہ کیا پوچھتے ہو کہ یہ دماغ کو چکر دینے والی بات سفر نمبر دو سو اکیس پر دو سو اکیس پر یہ عبارت موجود ہے کہتے ہیں تیرے نیم دے پر گر کے پاون اسد کے احمد ہو کے احمد سڑواون اسد کے یعنی کہ تھا تو احد لیکن احمد کہلوا رہا ہے اپنے آپ کو تو نے میم کا پردہ پہن لیا ہے احد اس کے ساتھ اگر میم لگا دیا جائے درمیان میں ہے اور دال کے درمیان تو احمد بن جاتا ہے کہتے ہیں یہ میم کے پردے میں تو آیا ہے میں تیرے سب کے جاؤں احد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کہا جاتا ہے جس کے بارے میں سب کو ہی معلوم ہے آپ سفر نمبر دو سو بیس پر کہتے ہیں میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں خدا کو محمد سڈے سے گزر گئی یعنی خدا کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہتے اس کی زندگی گزر گئی سفا نمبر دو سو انیس پر لکھتے ہیں محمد محمد دے گزر گئے احد نال احمد ملیں دے گزر گئے تو یہ تمام خرافات جو اس کتاب میں موجود تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں اس میں سوا نمبر خدا کو ڈٹھو سے محمد دے محمد کو ڈرین دکھیں دے گزر گئی سوا نمبر ایک سو ستاسی پر یہی عبارت ایک اور موجود ہے کہتے ہیں احد احمد رضا کیوں نہ دیکھا حبیب خدا کو خدا کیوں نہ دیکھا یعنی احد اور احمد کو ملا لوں میں ساتھ ایک دوسرے کو اور حبیب خدا جو نبی ہیں ان کو خدا کیوں نہ بنا لوں سوا نمبر ایک سو اناسی پر کہتے ہیں محمد کی صورت خدا کیوں نہ دیکھا خدا دیکھ سے مصطفیٰ کیوں نہ دیکھا تو یہ تمام چیزیں اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ ان کے نزدیک پیر بھی اللہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ ہے اور بابا فرید کے بقول جو فائد فریدیہ میں ہم نے ہمارا پیش کیا تھا کہ اگر یہ عیسائیوں کی طرح تین میں عیسائیوں کی گمراہی کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے تین بنائے اگر ہر ایک چیز کو جانوروں کو بھی انسانوں کو بھی نباتات اور جمادات کو بھی اللہ کا پرتو اور اللہ تعالیٰ کا ذل بتلاتے تو یہ گمراہ نہ ہوتے حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہود اللہ یہودیوں نے کہا کہ حضیر اللہ کا بیٹا ہے والت المسیح ابن اللہ اور عیسائی کہنے لگے کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے اور یہاں یہ کہتے ہیں پیر بھی اللہ ہے نبی بھی اللہ ہے ہر چیز اللہ ہے ہر ایک میں اسی کا پرتا اور اسی کا ذل اب آپ کو ہم ایک اور چیز دکھلاتے ہیں کہ جیسے عیسائی مریم علیہ السلاۃ والسلام کو اللہ کی بیوی بنا رہے ہیں اسی طریقے سے بریلیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے ملفوظات حصہ نمبر دو ملفوظات احمد رضا خان صاحب کی ہے اس میں سفا نمبر دو سو آٹھ پر سفا نمبر دو سو آٹھ پر یہ عبارت موجود ہے عرض حضور مجلوب کی کیا پہچان ہے ارشاد سچے مطلوب کی یہ پہچان ہے کہ شریعت مطالعہ کا کبھی مقابلہ نہ کرے گا پھر کہتے ہیں حضرت سیدی موسا سہاگ رحمت اللہ علیہ مشہور مجازیب سے تھے احمد آباد میں مزار شریف ہے میں زیارت سے مشرف ہوا ہوں زنانہ وضع رکھتے تھے ایک بار قہد شدید پڑا بادشاہ و قاضی و کابل جمع ہو کر حضرت کے پاس دعا کے لیے گئے انقاف فرماتے رہے کہ میں کیا دعا کے قابل ہوں جب لوگوں کی آہ و زاری حد سے گزری ایک پتھر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ کی چوڑیوں کی طرف لائے اور آسمان کی جانب منہ اٹھا کر فرمایا می بھیجیے یا اپنا سہاگ واپس لیجیے یہ کہنا تھا کہ گھٹائیں پہاڑ کی طرح اونڈی اور جلد تھل بھر دیے ایک دن نماز جمعے کا وقت بازار میں جا رہے تھے ادھر سے قاضی شہر کے جامع مسجد کو جاتے تھے آئے انہیں دیکھ کر امر امر معروف کیا اور کہا یہ وضع مردوں کو حرام ہے مردانہ لباس پہنیے اور نماز کو چلیے اس پر انکار اور مقابلہ نہ کیا چوڑیاں اور زیور اور زنانہ لباس اتار مسجد کو ہو لیے خطبہ سنا جب نماز قائم ہوئی اور امام نے تقبیر تحریمہ کہی اللہ اکبر سنتے ہی ان کی حالت بدلی فرمایا اللہ اکبر میرا حامد حی لا یموت ہے وہ کبھی نہ مرے گا اور یہ مجھے بیوہ کیے دیتے ہیں اب حی اللہ یمود جو کبھی نہیں مرتا وہ اللہ تعالیٰ کی صرف ہے اور دبک کر حرض اللہ یمود اللہ قرآن کہتا ہے اس بات پر بھروسہ کرو کہ اس کو موت نہیں آئے گی کہتے ہیں کہ میرا خامن حی اللہ یمود ہے وہ کبھی نہ مرے گا اور یہ مجھے بیوہ کیے دیتے ہیں اتنا کہنا تھا کہ سر سے پاؤں تک وہی سرخ لباس تھا اور وہی چوڑیاں اندھی تکلیف کے طور پر ان کے مزاق کے بعض مجاوروں کو دیکھا کہ اب تک بالیاں کڑے جوشن پہنتے ہیں یہ گمراہی ہے صوفی صاحب تحقیق اور ان کا مقلد زندیر اب یہاں بھی انہوں نے رحمت اللہ علیہ لکھا موسا صحاب کو جس کا مانا یہ تھا کہ واقعی وہ بزرگ تھے اور شریعت مظاہرہ کا کبھی بھی انہوں نے مقابلہ نہیں کیا سچے مجزور تھے دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ صوفی صاحب تحقیق یعنی موسا صاحب نے واقعی تحقیق کی اور اللہ کی بیوی بن گئی لیکن جو ان کے مزاق پر مقلد ہیں جو بالیاں اور کڑے پہنتے ہیں وہ زندگی ہیں اب قرآن مجید کی آیت ملاحظہ فرمائیے اللہ فرماتا ہے انا یقون الحو ولد ولم الحو صاحبہ بخلا کپ الشعید کہ اس کے لیے اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ان کی کوئی بیوی نہیں تو اللہ کہتا ہے میری بیوی نہیں اور یہ موسا صاحب کو اللہ کی بیوی بنا رہے ہیں یہ ہے ان کا دین اور ایمان مجازیب کے بارے میں سن لیجیے آپ مجازیب بھی کسی سلسلے میں ہوتے ہیں ارشاد ہاں وہ خود سلسلے میں ہوتے ہیں ان کا کوئی سلسلہ نہیں ان سے آگے پھر نہیں چلتا اب آئیے ان عبارات کی طرف جس میں ان لوگوں نے اللہ تعالی کو دمبے کو بھی اللہ بنا دیا آئیے سفا نمبر چوہتر ہے فوائد فریدیا بابا غلام فرید کی لکھتے ہیں سفا نمبر چوہتر پر کہ حضرت حمزہ خراسانی کے کانوں میں ایک گنبے کی آواز آئی سفا نمبر چوہتر پر کہ حضرت حمزہ خراسانی کے کانوں میں ایک گنبے کی آواز پہنچی فرمایا جب بیگ جلدا شاہ نبو اور وزن میں آ گئے ایک دمبا دمبے کی آواز نکال رہا ہے اور یہ اس کو رب بنا کر کہہ رہے ہیں میں حاضر ہوں اور وجن میں آ گیا ان کے نزدیک دمبا بھی خدا آئیے بات ان عبارات کی طرف جو ان کے ہاں مختلف کتابوں میں موجود ہیں میں آپ کو ان عبارات کے بارے میں بتلاتا ہوں یہ حج فقیر بر آستانہ پیر سفر نمبر پینتالیس ہے یہ ہے وہ کتاب جس کے سفر نمبر پینتالیس پر یہ ہے وہ عبارت کہتے ہیں ظاہر دے بچ مرشر ہاتھی باطن دے بچ اللہ نازک مکھڑا پیر فریدا سانو دستا بج اللہ اس بب کا جو چہرہ ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا چہرہ پیر فرید کے چہرے کو اللہ کا چہرہ بنایا جاتا ہے اچھا اس کے بعد این الفقر کتاب ہے سفر نمبر بیالیس ہے فخر سبا نمبر بیالیس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بہتان باندھا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا آل علیہ السلام اذا تم الفقر بہو اللہ جب فقر تمام ہوتا ہے وہی اللہ آئیے اسرار حقیقی سبھا نمبر بیس سلطان باہو کی کتاب ہے اردو ترجمہ مقبول حضرت سلطان الہند رحمت اللہ علیہ جن کے بارے میں یہ الفاظ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ الفاظ چونکہ لکھے ہوئے ہیں لہذا نقل کفر کفر نہ باشد اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں کہ ان صوفیوں کو انہوں نے رحمت اللہ علیہ لکھا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کہہ رہے ہیں یہ ہے وہ کتاب اسرار حقیقی سبا نمبر بیس یہ ہے وہ عبارت جس میں وہ کہتے ہیں انا احمد بلا مین مین نکال دو احمد میں سے تو یہ احد بن جائے گا کہتا میں بری ہوں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا اس آدمی ہے بہشتی دروازہ صفحہ نمبر تیس بتیس اس جس میں یہ کلام موجود ہے اللہ اللہ ہو اللہ میں شبق کہ اللہ اللہ کہتے رہو اللہ بن جاؤ ان کے نزدیک اللہ بننا اتنا آسان ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کلمات ادا کرتا ہے تو وہ کلمات ادا کرنا ہی کافی ہے اللہ اللہ کہتا رہے اور اللہ بن جائے یہ والا آپ کو دکھاتے ہیں بشلی دروازے کا سفا نمبر تہتر پر اب آئیے وہی فوائد فریدیا صفحہ نمبر تہتر جس میں یہ عبارت موجود ہے صفحہ نمبر تہتر کی عبارت دکھائیں حضرت با یزید استعمی نے فرمایا ہے سبحانی ما اعظم شانی میں باپ ہوں اور میری عظمت میری کتنی عظمت والی شان ہے یہ بھی فرمایا کہ لا الہ الا انا کہ نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے میرے بس میری عبادت کرو پھر فرمایا میں ہی لوہے معفود ہوں پھر فرمایا کہ سانپ کی مانند میں نے بشریت والی کھال دور پھینک دی ہے اور اس سے بار ہو گیا ذکر کیا گیا کہ حضرت با یزید گستانی نے مؤزن سے اللہ اکبر کا لفظ سنا سفر جی۔ نمبر تہتر سے کہ حضرت با یزید گستامی نے موزن